غفور رحيم اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں آپ اے نبی کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے سو کیا تم غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اللہ کی رباہی کا قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ نے ان پر فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتے ہیں اور یہ لوگ جب آپ کے پاس اے نبی آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے معاندین سے واضح حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مقدبین معاندین کو فار مشرقین سے کہیے کہ کچھ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت و بصارت کو اگر سلب کر لیں جو تمہیں دے رکھے تھے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے هو الذي عنش وجعل لكم السمع اول اور یہ بھی محتمل ہے کہ یہ مراد ہو کہ سماعت و بصارت کے ہوتے ہوئے انتفاع شرعی سے انہیں محروم کر دے اور حق بات کے استفادے سے وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں اور یہی مطلب تھا اللہ کے فرمان و ختم اعلیٰ قلوبکم جیسا کہ فرمایا ام یملک سمع والابصار اول اور فرمایا و علم و يحول بین المرء وقلبه یعنی اگر وہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس مہر کو توڑ سکے اسی لیے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ ہم اپنی باتیں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں جو اس بات کی سیر حاصل دلیل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا رب تعالیٰ نہیں اور جتنے معبود اللہ کے سوا ہیں سب باطل ہیں لوگوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں اس واضح چیز کے بعد بھی وہ اتباع حق سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں کچھ جانتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ پہنچے کہ اس کا تمہیں سان و گمان بھی نہ ہو یا دیکھتے دکھاتے سامنے آ جائے تو کیا اس گمراہ قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا کیونکہ یہ لوگ شرک باللہ کے سبب اللہ تعالیٰ کے حیط اقتدار میں ہیں لیکن وہ لوگ نجات پا جائیں گے جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ حزن جیسا کہ اللہ کا فرمان دین امن بسو اِیم نہ بظلم لهم الامن و محتدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خراب نہ کیا ان کے لیے امن و امان ہے اور وہ راہ یافتہ ہیں پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو تو جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی تحدید و تخفیف کے لیے بھیجتے ہیں وہ نیک مؤمن بندوں کو بشارت دیتے ہیں تو کفر و گناہ کرنے والوں کو تنبیہ بھی کر دیتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ جو دل سے ایمان لائے اور نبی کی اتباع میں عمل صالح کریں تو اس پر آئندہ کی نسبت کرتے کوئی خوف نہیں اور ماضی کی نسبت کرتے انہیں کوئی حسرت اور رنج نہیں کیونکہ ان کے پچھلوں کا اللہ تعالی والی ہے پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں اپنے کفر و فسق کے سبب عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ عوامر الہی سے آزاد بن گئے ہیں اور اس کے مناہی اور محارم کا ارتکاب کرنے لگے ہیں یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں یہ آزاد ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور ان کو حرام قرار دیا ہے ان کو اپناتے ہیں اور اللہ کی حدوں کو توڑنے لگے ہیں